الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين سید بعد اماباد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک دن صبح کے وقت ہم اللہ کے محبوب غیوب عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ کی کسی گلی میں ایک جگہ جمع تھے ایک عرابی کو دیکھا جو اپنے اونٹ کی نکیل تھامے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر رکا ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے اس نے اس طرح سلام عرض کیا السلام علیکہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صبح صبح کیسے آنا ہوا اسی اسنا میں اونٹ بل بلایا یعنی آواز نکالی پھر ایک دوسرا شخص آیا گویا کوئی محافظ ہو اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آرابی نے یہ اونٹ چرایا ہے اونٹ دوبارہ غم سے بل بلایا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فریاد سننے کے لیے خاموشی اختیار فرمائی اور اس کا غم اور فریاد سنی جب اونٹ اپنی فریاد سنا چکا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محافظ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس سے باز رہے کیونکہ اونٹ نے تیرے خلاف یہ گواہی دی ہے کہ تو جھوٹا ہے جب محافظ واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آرابی کی طرف متوجہ ہو کر استفسار فرمایا جب تم میرے پاس آئے تو, تو آئے تھے تو کیا پڑا تھا اس نے عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان میں نے یہ پڑھا تھا اب جو آرابی نے پڑھا وہ میں عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقا صلات یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بے حد درود بھیج اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقا برکا یعنی اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا برکتوں کا نزول فرما اللہم اللہ علی محمد لا سلام یعنی اے اللہ عز و جل محمد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 تبارک و تعالی ہم سب کو بھی بکثرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے بالخصوص ابھی ایام حج چل رہے ہیں یعنی یہ اشہور حج ہے یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں خوش نصیب مسلمان دنیا بھر سے لاکھوں لاکھ مسلمان جو ہے وہ سوئے مکہ و مدینہ رواں دواں ہیں کئی وہاں خوش نصیب پہنچ چکے ہیں اور کئی جا رہے ہیں کئی انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالی آنے والے چند دنوں میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سعادت عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی بعد اب حاضری نصیب ہو وہاں جا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 اور گناہوں سے نفرت ہو اور میں نیک بن جاؤں مدنی انعامات کا عامل بن جاؤں فکر مدینہ کی میری عادت بن جائے اور اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک مجھے مدنی انعامات پر استقامت عطا فرمائے آمین تو اول داخل اس سلسلے میں شریک رہیے ان شاء اللہ آپ کے جیسے کہ پچھلے سلسلوں سے ہمارا یہ شروع ہوا ہے کہ آپ کی اچھی اچھی جو نیتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالی ہم اس کو آپ مدنی چینل پر چلائیں گے آپ اپنی نیتوں کا اظہار بھی ایس ایم ایس کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ میں نے مطلب جو ہے مدن انعامات کا چونکہ یہ ایک سلسلہ مدر انعامات کے حوالے سے ہی ہے نیک بننے کا نسخہ تو یہ سلسلہ دیکھ کے جنہوں نے فکر مدینہ پر استقامت مل گئی کئی اور مدنی انعامات جیسے سنے جیسے آج جو ہے وہ تقریباً جو واجب علوم ہے فرض علوم اس حوالے سے ہمارا یہ اس میں سلسلے میں کافی مدنی پھول انشاءاللہ ہمیں ملیں گے تو آج کے سلسلے یا کئی اور مدنی نامات ایسے ہیں جن میں بہت سے مدنی پھول فرض علوم کے حوالے سے ہیں تو کسی مطلب ایسا جو ہمارا عمل تھا کہ وہ ہمیں گناہ کی طرف ہم جا رہے تھے تو ہمیں یہ سلسلہ دے کے ہم نیکی کی طرف آ گئے جیسے آج سلام کے جواب اور چھینک کے جواب کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مدنی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 مدینہ قضا نہ ہو آمین بجاہ نبی چیلین جی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے جو ایس ایم ایس کے ذریعے سے آپ کے جو اچھی اچھی نیتیں آئیں گی جو آپ کے مدنی جذبات آئیں گے جو آپ کی مطلب جو ہے نیکیوں کی ایک نیتیں آئیں گی ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ممکن ہوا تو ہم اس سلسلے میں شامل کریں گے اور آپ اس کو مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھیں گے آپ اس وقت ایس ایم ایس کے لیے نمبر دیکھ رہے ہیں zero three one two four nine two one three eight nine اس نمبر پر آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں آپ کا ایس ایم ایس ان شاء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 الحمد مدنی چینل پر شروع کیا گیا اور جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت شامل ہیں اور شامل رہتے ہیں وہ واضح طور پر محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ ابھی اس وقت سمجھ نواں مدنی انعام اس سے پہلے جو آٹھ مدنی انعامات پہ سلسلے چلتے رہے اور اس کے ناظرین شامل رہے اور اس کے متعلق معلومات رہی اور جو ان مدنی انعامات کو سن کر اس کی روشنی میں مزید کوشش کرتے ہیں فکر مدینہ کا معمول رہتا ہے وہ تو اس کے فوائد حاصل کر رہے ہوں گے اور وہ ناظرین جو کہ اب تک سلسلے میں شامل تو رہتے ہیں لیکن ابھی تک مدنی انعامات کا رسالہ اگر حاصل نہیں کیا تو میری عرض ہے کہ کسی طرح بھی آپ مدنی انعامات کا رسالہ یہ لازمی حاصل کر لیجئے کہ مدنی انعامات کے یہ فضائل یہ برکتیں سننے کے بعد اس کی اصل برکت جب حاصل ہوگی جب یہ رسالہ ہم حاصل کریں گے اور رسالے میں دیے گئے جو خانے ہیں جن کو پر کرنے کو فکر مدینہ کہا جاتا ہے تو یہ جب سلسلہ شروع کریں گے نا تو پھر آپ کو اس کی اصل برکت حاصل ہوں گی ورنہ صرف سن کر یا صرف ذہن بنا ٹھیک کرنا چاہیے لیکن اس پر توجہ نہیں رہے گی تو فکر مدینہ کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ بار بار اس پر توجہ جاتی ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ مدنی چلے کہ ناظرین کسی طرح بھی اس مدنی انعامات کے رسالے کو حاصل کریں جو اسلامی بہنیں ہیں ان کے لیے تریسٹھ مدنی انعامات اور اسلامی بھائی کے لیے بہتر ہیں اسی طرح مختلف انداز سے جو مدنی انعامات دیے گئے تو آپ سے تعلق جو رکھتے ہیں وہ مطلب مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر کے لازمی فکر مدینہ کا سلسلہ شروع کریں اور آج <clears throat> جو مدنی انعام جس پر انشاءاللہ ہم مختلف انداز سے اس کے پہلوؤں پر غور کریں گے یہ بہت زیادہ اہم مدنی انعام ہے کیونکہ اس میں جیسا کہ کہا کہ سلام کا جواب اور چھینکنے والے کے الحمد کہنے پر کہ جس کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمد پر فوراً اتنی آواز سے یا رحمک اللہ کہا یہ ایک مدن انعام ہے تو اب یہ کہ یہ اتنا اہم مدن انعام ہے کہ جس نے سلام کیا اور سننے والے نے اس کو اتنی آواز میں کہ اس کو پہنچ جائے آواز جواب نہیں دیا یا الحمد للہ چیک آنے پر کسی نے کہا اور اس نے فوراً اتنی آواز سے اس کو جوابن یرحم اللہ نہ کہا تو یہ خبر ہے کہ گناہ گار ہوگا کیونکہ یہ دونوں کام واجب تھے یہ جو مدنی انعام ہے یہ اتنا اہم ہے کہ یہ واجبات پر مشتمل ہے کہ یہ کسی کا کوئی شخص پہنچا جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایک عام روٹین دیکھ لیجئے آپ گھر میں چلے جائیں یہ مدنی انعام کی وہاں بھی ضرورت پڑے گی آپ آفس میں ہوتے ہیں آپ دکان پر جاتے ہیں آپ نوکری کرتے ہو اپنی دکان چلاتے ہو یا کہیں بھی آپ کو کسی سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ کو یہ معاملہ درپیش ہوگا کہ کوئی یا تو آپ سلام کریں گے یا سامنے والا آپ کو سلام کرے گا اور کسی کو اگر اتفاق سے چھینک آ جاتی ہے کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں اس نے کہا الحمدللہ اب یہاں پر اگر کسی کو معلوم ہوگا کہ مجھے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے اور اگر میں نے تاخیر کی تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا بلا اجازت شرعی اگر میں نے ان معاملات میں سستی کی تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا یعنی کہ یہ مدنی نام ایسا ہے کہ اگر اس پر توجہ نہ رہی تو گناہ میں جا کر پڑھ سکتے ہیں تو اس کے لیے پوری توجہ کے ساتھ آج کے سلسلے میں شامل رہیں کیونکہ جو گناہ ہے نا گناہ دیکھیں نیکیاں کرنا ایک الگ سلسلہ ہے کہ نیکیاں کر رہا ہے شخص لیکن نیکو کار چونکہ نیک بننے کا سلسلہ یہ نسخہ جو ہم سلسلے میں شامل ہیں اس میں شامل ہونے والے کو یہ ذہن ضرور رکھنا چاہیے کہ مجھے نیک تو بننا ہے لیکن نیک بننے کے لیے سب سے پہلی بات تو گناہ چھوڑنا ہوگا تو گناہوں سے تو بچنا پڑے گا تو گناہوں سے بچنے کے لیے یہ مدنی انعام ان معنوں میں کہ ہم جو سلام اور چھینک آنے کے معاملات ہوتے ہیں ان میں کن کن باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے یہاں پر ہمیں کیا کیا کرنا ہے اس سے متعلق آپ کو بتایا جائے گا کہ گناہوں کی جو کثرت ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں چلتا اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح سلام کرنے والے کرتے رہتے وہ جواب ہی نہیں دیتا اور وہ اس طرح گناہوں کی کثرت اس کی ہوتی جا رہی ہے اور اس سے توجہ ہی نہیں اس کی چھینک طرف سے بالخصوص جو ہے نا سلام تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ایک تعداد ہے جو جواب دے دیتی چھینک والا تو دیکھا گیا کہ مطلب ایک تعداد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چھینک کا مطلب چھینکنے والا الحمد تو بس اوقات کہہ ہی دیتے ہیں لیکن اس کا بھی جواب دینا ہے یہ تو ہاں، ایک مطلب اتنے ایک تعداد ہے جس کو نہیں پتا بلکہ یہ بھی ہے نا چھینک آنے پر الحمد کہنا یہ تو کہنا کیا ہے اس کو کہنا مطلب جیسے کہہ دیا تو ٹھیک ہے نہیں کہا تو اس کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ خزانہ عرفان صفحہ تین پر تحتوی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ چھینک آنے پر حمد الہی کو سنت موقع لکھا ہے کہ یعنی کہ چھینک آئی کسی کو تو چھینک آنے پر خاموش بس چھینک آ گئی بلکہ چھینک آنے پر الحمد للہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ سنت موقع ہے اور اگر یہ کسی نے عادت بنا لی کہ بس ٹھیک ہے نہیں دیتا تو یہ ہوگا بعض ایسے ہوتے ہیں وہ چھینک آنے پر تھوڑا جو سر کو جو ایسے مطلب جھنجھلا دیتے ہیں اور وہ الحمد نہیں کہتے مطلب حمد الہی بجا نہیں لاتے ایک تعداد ایسی بھی جی جی تو ان کو بھی اس میں بہتر تو یہی ہے کہ الحمد للہ رب العالمین یا الحمد للہ کلی حال یہ کہے اب جب جس نے یہ کہہ دیا نا تو اس مدن انعام میں اس پر توجہ دلائی گئی کہ جیسے کسی نے کچھ ہی گائی اور اس نے الحمد کہا ایک تو یہ کہ نہیں کہتے اب امیر سنت دامت برکات ملادیہ کو بارہ دیکھا گیا کہ آپ جیسے کسی نے چھینک آئی اور جواب اس نے نہیں کہا تو فوراً توجہ دلاتے اس نے الحمد نہیں کہا نا تو فوراً توجہ دلاتے کہ یہ کہنا سنت موقع تھا اور اس طرح توجہ دلا کر اس کو مطلب ہے کہ بارہ دیکھا کہ کئی معاملات پہ اس سے توجہ دلاتے ہیں تو اب یہ کہ یہ مدن انعام بھی ایک توجہ ہی نا کہ یہ مدن انعام توجہ دلانے کے لیے دیا گیا اور کیسا مدن انعام کہ اب یہ مدن انعامات پہ روزانہ توجہ دلاتے ہیں آپ جو فکر مدینہ کرتے ہیں تو یہ امیر علیہ سنت دامد برکات اللہ اس کو ایک طرح سے روزانہ توجہ دلاتے ہیں کیا آپ ایسا کرتے نہیں کرتے تو یہ مطلب مدن انعامات کا جو رسالہ روزانہ پر کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو دیکھا گیا کہ ان کے عمل میں بتدریج اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ کہ یہاں بتانا مقصود یہ رہا کہ یہ مدنی انعام اتنا ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ کو اس کا عادی ہے تو نبی کریم رعف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ گناہوں کی کثرت سے جو گناہ کثرت سے کرتے ہیں نا تو گناہوں کی کثرت سے دل سخت ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور جگہ مطلب ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جانے سے جب گناہ کرتا ہے پھر گناہ کر لیے توبہ بھی نہیں کی پھر گنا کیے گنا تو گناہ کرتا جا رہا ہے تو گناہ پر گناہ کیے جانے سے انسان کا جو دل ہے نا وہ مردہ ہو جاتا ہے اب آپ خود غور کریں نا کہ آج کل یہ ایک عام سی بات ہے کہ نماز پڑھنے کا آپ کو کئی لوگ ملیں گے کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں ہم نمازی بننا چاہتے ہیں ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم نمازی بن جائیں ہم بھی نیک بننا چاہتے ہیں اجتماع میں آنے کی ہماری خواہش ہوتی ہے لیکن وہ نہیں آ پاتے وجوہات کیا ہوتی ہے کہ جب دل میں سختی ہوتی ہے اور چونکہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے توبہ کرنے کا ذہن نہیں ہوتا تو دل جو ہے نا مردہ ہو جاتا ہے اور یہی وجوہات ہوتی ہے کہ پھر عبادت میں دل نہیں لگتا اور عبادت میں دل نہ لگنا یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی لذت اس سے چھن جاتی ہے کہ حضرت سیدنا وہاب دن برد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ جل کا نافرمان فرمان عبادت کی لذت پا سکتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ جو گناہ کا پختہ ارادہ کرتا ہے گناہ نہیں کیا اس نے بھی گناہ کا جو پختہ ارادہ کرتا ہے وہ بھی عبادت کی لذت سے معروم رہتا ہے یعنی آپ دیکھیں اس مدنی انعام کی اہمیت کو سمجھیے کہ اس میں جس کی توجہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ واقعی آج کل تو چلو سلام کا تو پھر بھی کسی کسی کے ذہن میں ہوتا ہوگا باقی چھینک کسی کو آئی تو وہ تو مطلب اس کی واقعی توجہ نہیں ہوتی کہہ رہے ٹھیک کا بھی جواب دینا ہوتا ہے کیا تو واقعی دیکھیں کہ یہ مدنی چینل پھر اس میں یہ سلسلے ہے اور اس میں امیر اہل سنت کی عطا کردہ مدنی انعامات کتنے اہم ہیں کہ جس پر ایک بڑی تعداد کی توجہ نہیں ہے ان مدنی انعامات پر عمل کرنے کی برکت سے اس طرف توجہ جاتی ہے تو یہ کہ بس کوشش کریں کہ آپ جو بھی یہاں پر بتایا جائے اس کو توجہ کے ساتھ سنتے بھی رہیں آپ جب یہ سلسلہ ہو تو قلم کاپی ساتھ رکھ لیا کریں کہ کئی چیزیں ایسی آئیں گی جس کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ کہ آج کا یہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ مدن انعام کیا ہے کہ سلام کا جواب اور چھینکنے والا الحمد للہ کہے تو اس کی جواب میں یرحم یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے اب کسی نے ہمیں سلام کیا تو مطلب عموماً ہوتا ہے کہ ہم دل ہی دل میں جواب دے دیتے ہیں اب محسوس نہیں ہوتا کہ جواب دیا جا رہا کسی نے چھینکا اور اس نے الحمد کہا جی۔ ہم جواب دے دیتے ہیں لیکن دل ہی دل میں دے دیتے ہیں مطلب ظاہر کرنا کوئی ضروری تھوڑا ہے ایسا یہ سمجھتے ہیں ہم یعنی۔ اس کا یہ کہ سننے والے پر یہ واجب ہے کہ فوراً یر حمک اللہ کہے اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے اسی طرح کسی نے سلام کیا اب سلام کرنے کے بعد اس کو جواب دینا اتنی آواز میں کہ وہ سن لے جیسا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں ایک مبلغ حاضر تھے تو آپ نے ان کو مطلب بڑے اور گلے سے سینے سے لگایا اور آپ نے امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی عادت مبارکہ کہ آپ فوراً سلام پہل کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے اسکاف کا بھی یہ طریقہ رہا ہے تو جیسی سلام کیا نا آپ نے تو وہ گھبرائے شاید تو بس گلے ملے اور جواب شاید دیا اگر دیا بھی تو اتنی آواز نہیں دیا کہ آواز نکلی نہیں شاید ان کی تو امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے ان کو توجہ دلائی کہ آپ نے جواب تو کہا وعلیکم السلام تو آپ نے کہا کہ اس کا جواب فوری طور پر دینا واجب ہے تو آپ کو مطلب اس کا توجہ دلا کر ان کو تو اب ایک اور بڑی پیاری توجہ دلائی آپ ایک تو آپ نے ان کو توجہ دلائی پھر آپ نے وہاں اور بھی اسلامی بھائی موجود تھے آپ نے کہا کہ دیکھیں بڑے بڑے اجتماعات میں بیان کرنا یا دیگر ایسے امر مستحب جو ہوتے ہیں مدنی کام کرتے ہیں ایسے کام ہوتے ہیں اس پر اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوا کر لے گا تو سواب ملے گا نہیں کر سکا تو گناہ گار نہیں ہے لیکن جب ایسا معاملہ دیکھے کہ سامنے والے نے کوئی گناہ ہو گیا اس سے اور آپ کا ذن غالب ہے کہ میں اس کو اگر توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے یہ جو کام کیا یہ اصل میں آپ کی توجہ نہیں گناہ ہی اور یہ فوراً سن کر آپ کی بات چونکے گا توبہ کرے گا اور مطلب رجوع کر لے گا تو پھر آپ کا اگر غالب ہو گیا نا تو اب آپ کا سمجھانا اس کو واجب ہو گیا اب یعنی کہ اگر آپ نہیں سمجھائیں گے اس کو تو پھر آپ بنا ہوں گے تو واقعی یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ٹھیک ہے دینی کاموں میں مصروف ہے مدنی کام بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میرے پڑوس میں گھر سے نکلا وہ نماز کے لیے جا رہا ہے اب برابر میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اکثر لوگ مطلب نماز کی کسی سے کہیں تو اگر غور کیا جائے تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ چل پڑے گا یا کئی بار مسجد کے دروازے کے پاس دو کھڑے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہنا ہے کہ آئیے نماز کا وقت ہو گیا جماعت تیار ہے تو یہ مطلب واضح نظر آتا ہے کہ وہ کئی لوگ اکثر لوگ جو ہے نا برا نہیں مانیں گے کم از کم فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو اس طرح زن غالب کرنا اچھا زن غالب کر کے کہنا تو اور بات ہے کیا ہم اس کے بارے میں غور کرتے ہیں امیر سے نہیں توجہ دلائی کہ ہم غور کرتے ہیں اسی طرح گھر میں ہے کسی نے مطلب ہے کہ وہاں پر جمع تیار ہے آپ جا رہے ہیں آپ کے بھائی وغیرہ گھر میں ہیں وہ اگر نہیں تاخیر ہو کسی سے بیٹھے ہوئے تو ان کو یہاں پر غور کرنا کہ یار میں اس کو نماز کے لیے کہوں گا تو یہ یقیناً چل پڑے گا نہیں جائے گا تو برا تو مانے گا نہیں تو یہاں کہنا میرے لیے واجب کی صورت بنتی ہے نہیں بنتی ہے تو اس طرح پورے دن میں آپ دکان پر ہیں آپ گھر پر ہیں آپ کے بچوں کی امی آپ کے ساتھ ہے آپ کے بچے ہیں آپ کی بہنیں ہیں آپ کے گھر میں جو بھی ایسے معاملات ہیں وہاں کیا ہم یہ غور کرتے ہیں کہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ گناہ کر رہا ہے نماز کا وقت جا رہا ہے بہن کام میں لگی ہوئی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اگر کہوں گا تو یہ توجہ کرے گا نماز پڑھ جائے گی لاکھوں کا تو کیا ہم بالکل توجہ نہیں دیتے ان معاملات پر یا توجہ دیتے ہیں تو امیر اور سنت اس کا بڑے پیارے انداز سے آپ نے وہاں پر مدنی پھول جو جو میں موجود تھے ان کو دیے اور واقعی یہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے معاملات واضح طور پر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود عمل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس طرح کی توجہ نہیں دلا پاتے تو یہ مدنی انعام جو نہیں دیکھے نا کتنا واقعی کہ جو فکر مدینہ روزانہ کرتے ہیں وہ ایک یہی نہیں اس کے علاوہ کئی ایسے اس میں معاملات ہیں کہ جو عمل کی طرف ذہن نہیں ہوتا لیکن جب فکر مدینہ کرتے توجہ جاتی ہے یار یہ عمل کر لینا چاہیے یہ میں کر سکتا ہوں یہ میرے لیے کیا مشکل ہے تو اس طرح الحمد بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں تو یہ کہ بس اسی طرح فکر مدینہ کرتے رہیں اور اس مدنی انعام کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس پر عمل کریں بلکہ دیگر کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی کوشش کریں یعنی اتنی آواز میں جواب دینا ہے کہ اگر کوئی معنی شرعی نہ ہو تو وہ سامنے والا جس نے چھینک لی اور الحمدللہ کہا ہے جی جی وہ یا جس نے سلام کیا ہے وہ سن لے اگر کوئی مانے شری نہ ہو تو مطلب اتنی آواز سے کہنا چاہیے جی، بالکل دل ہی دل میں کہا جی۔ ایسی صورت میں مطلب وہ گنا کا جو وہ ہوگا یہ کہ جیسے چھینک کا جواب جو نا ایک مرتبہ واجب ہے اور دوسری بار چھینک ہے اور وہ الحمد للہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اسی طرح جیسے جواب اس صورت میں واجب ہوگا کہ جب چھینکنے والا الحمد کہے کہے اب اس نے حمد نہ کرے تو پھر جواب نہیں ہے لیکن میں آپ نے جو توجہ کہ اس کو سمجھایا جائے کہ آپ الحمد للہ کہیں جی جی ہاں یہ کہ وہ اگر اس کو توجہ دلا دی جائے ہاں۔ اچھا جب خود جیسا بھی کئی ایسے مواقع ہیں جیسے کئی اسلامی بھائی موجود ہوں تو اب کسی نے سلام کیا یا کسی نے کچھ چھینک آئی تو اب یہاں پر بعض حاضرین نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہوگا مگر بہتر یہ کہ سارے جواب دے دیں یعنی کافی سارے بیٹھے تھے کسی نے آگے سلام کیا تو سب پہ ضروری نہیں سلام کا جواب اچھا اسی طرح کہ دیوار کے پیچھے سے کسی کو چھینک آئی کہ بیٹھے میں آواز آئی تو بھی مطلب اس کو جواب دینا واجب اس کے لیے آواز آ گئی نا کہ اصل میں بات ہے ساری جذبے کی اب جیسے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دریا کے کنارے کنارے تو لے جا رہے تھے اچانک ایک کشتی گزری اور اس میں سے کسی کو آئی چھینک اب چھینک آئی تو یہ چونکے جواب دے اس سے پہلے کشتی تیزی سے گزر گئی اب دیکھیں ان کا ایک جذبہ کہ وہ مطلب ہے کہ فوراً انہوں نے دیکھا قریب میں کشتی الگ سے کھڑی ہوئی تھی تو اس کو کہا کہ سر وہ کشتی جو جاری آگے اس کے پیچھے چلنا ہے تیزی کے ساتھ اور اس سے طے ہوا دو دینار کا طے ہوا کہ دو دینار میں لے جائیں گے اب یہ جلدی سے بیٹھا وہ اس کو کشتی والے کو پتا نہیں کیوں اسے جلدی کر رہے ہیں کہ دو دینار خرچ کیے خیر وہ جلدی سے قریب پہنچے اور جا کر وہاں پر آپ نے اس کو جواب میں یرحم اللہ کہا اور کشتی والے سے کہا واپس لوٹ جائیں کشتی والا چونکا کہ آپ نے صرف جواب دینے کے لیے تو آپ نے کہا کہ جی بھائی اسی لیے میں نے دو دینار خرچ کیے تو ہاتھی سے غیب سے آواز آئی کہ تم نے دو دینار میں جنت خرید لی سبحان سبحان اللہ اللہ اب یہ ان پر واجب نہیں تھا یہ تو مطلب ان کا اپنا ایک جذبہ تھا کہ یہ مطلب اس طرح بندہ اس طرح آیا اور ایسے نکل گئے تو اس پر دینا واجب نہیں ہے لیکن ایک دیکھیے جذبات بتا رہا ہوں کہ جذبہ کیسا ہے اصل میں جذبہ ہی رہنمائی کرتا ہے اگر جذبہ ہوتا ہے نا تو آدمی کو مطلب آپ دیکھیں گے کہ مشکل سے مشکل بھی کام ہوتا ہے نا وہ آسان لگتا ہے اور جذبہ نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے گھر والے اگر یہ کہہ دیں گے ارے سبزی لے آؤ تو کہے گا ابھی اٹھوں گا میں پھر اٹھنے کے بعد ابھی چپل پہنوں گا پھر اٹھ کے نیچے جاؤں گا پھر سبزی والے کے پاس جاؤں گا پھر سے آنا جانا اس کو بہت زیادہ مشکل لگے گا تو بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کا ذہن بنا ہوا ہو جذبہ ہو اس کے اندر تو ہر مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے فجر میں اٹھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں سخت سردیوں میں جس کا جذبہ ہوتا ہے نا اس کا ذہن بن جاتا ہے وہ خود بخود اٹھ کے نماز کے لیے کوئی الارم کی حاجت نہیں ہوتی کئی بار ایسے آنکھیں کھل جاتی ہیں نماز پڑھتے ہیں اور یہ مدنی ماحول میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ایسا پیارا ماحول ہے کہ یہ مدنی نامہ جیسا یہ مدنی نام بتایا گیا نا آپ کو اس طرح کئی مدنی نامات اور کئی ایسی باتیں جو والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کچھ اس طرح کا کام کرنے لگے جس سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو نیک بن جائیں ہمارے فرما بردار بن جائیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والے چاہے وہ ہفتہ واری اجتماع میں پابندی سے شرکت کرتے ہوں یا کوئی مطلب ہے کہ درس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرتے ہوں کوئی مدنی قافلے کا مسافر بن جاتا ہوں اس طرح مختلف جو مدنی کام ہے نا دعوت اسلامی کے اس میں کسی نہ کسی طرح سے جو اسلامی بھائی شامل رہتے ہیں ان کو اس کی بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں یا آپ کے پورے آپ دیکھیں فیضان سنت لے لیجیے یا دیگر دعوت اسلامی کے جو مقبر المدینہ سے جو کتابیں شائع ہوتی ہیں اس میں بے شمار مدنی باہر ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا ان مدنی بس یہ کہ اس دور کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ بس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں دعوت اسلامی کے اور اس طرح کے جو ملنے والے مدنی انعامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں انشاءاللہ شاء برکت ملتی چلی جائے انشاءاللہ یہاں پہ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک نیت کرواتا چلو کہ ہم نے الحمد للہ سنا کہ سلام کا جواب اور چھینک کا جواب دینا چاہیے تو آپ ہم سب یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ آج تک اگر ہماری سستیاں رہی تو اسے ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور آئندہ ہمارے سامنے کوئی بھی چھینک لے اور اس نے الحمد کہا یا ہمیں کسی نے سلام کیا تو ہم اتنی آواز سے اس کو جواب دیں گے کہ وہ ہماری آواز کو سن لے نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ اپنا سلسلہ بھی جاری ہے آگے اپنے سلسلے کو بڑھاتے ہیں تو یہ ہم نے نیت کر لیا آگے یہ تو ہے کہ کسی نے ہمیں سلام کیا اب ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی سلام لے کر آتا ہے کسی کا تو اب وہ سلام لے کر آیا کیا اس کا بھی جواب دیا جائے گا اور جواب دیا جائے گا تو کیسے دیا جائے گا اس میں بھی ہمارے ہاں عموماً بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے ایک تو سلام لانے والے کا کسی نے ہمیں کہہ دیا سلام دے دینا تو ہم سلام عموماً پہنچاتے نہیں ہیں پہنچاتے ہیں جس کو پہنچایا ان کو جواب دینا نہیں آتا اس حوالے سے اگر کچھ را... مطلب مدنی پھول مل جائے الحمد للہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہمارے رکن شورا نے فرمایا کہ یہ ان مدنی انعامات میں سے ہیں جن کی طرف عوام الناس کی توجہ نہیں ہے یعنی ان معاملات کی طرف جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں بہت سے ایسے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے جن کو شاید آج یہ معلوم ہوا ہوگا کہ اگر چھینک کا جواب نہ دیا تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے یا سلام کا جواب نہ دیا تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے اسی طریقے سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہی نہیں معلوم کہ ہمیں سلام کیسے کرنا ہے اور جواب کس طرح دینا ہے اور الحمد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں کہ علم دین جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے اس ماحول سے وابستگی کی برکت سے اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کا ماحول سے پہلے علم نہیں ہوتا مدنی ماحول کی برکت سے الحمد رب العالمین اس کا علم بھی آتا ہے اور اس پر عمل کا جذبہ بھی ملتا ہے تو اسی طرح جو ہے سلام سے متعلق ایک تو سلام کا تلفظ کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے اس پر ہم غور کر لیں کہ صحیح جو تلفظ ہے السلام علیکم السلام علیکم اس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تم پر سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو بعض جو ہمارے جو سننے میں بھی آیا ہے اور مطلب اس طرح کی دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں سام علیکم لفظ جو ہے سلام کو سلام علیکم تیزی میں مختلف کئی طرح کے تلفظ ہیں السلام علیکم علیکم حالانکہ سام کے معنی ہے موت اور یہ جو انداز تھا سام سام علی کا یا علیکم یہ تو دور نبوت میں یہودیوں کا جو طریقہ تھا کہ یہودی جو تھے وہ اس طرح آ کے کہتے تھے سام علی کا سام علی کا یعنی تم پر موت ہو سام کے معنی موت تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ صلاح و سلام ارشاد فرمایا کہ جب یہودی اہل کتاب تمہیں اس طرح کہیں سلام علیکم تم وعلیکم السلام نہ کہو بلکہ کہہ دو یعنی وعلیکم کہہ دو یہ تم پر بھی تو سلام کے جو تلفظ ہیں وہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مدنی چینل کے ناظرین نے تلفظ سن لیے تو نیت کر لیتے کہ انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ اسی طرح سے سلام کیا کریں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو یہ تلفظ بھی یوں کہ الحمد للہ آج کے سلسلے سے ہمیں یہ تلفظ کی درستگی مل گئی اچھا اسی طرح جو ہے سلام کا جواب کیا ہونا چاہیے جیسے اب کسی نے کہا السلام علیکم تو جواب میں اس سے بہتر الفاظ میں دہرانا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کچھ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی تاکید فرمائی ہے چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کنزول ایمان کہ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے تو پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص السلام علیکم کہے تو اس کو وعلیکم السلام و اللہ یا وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تو جتنے زیادہ الفاظ کہیں گے ثواب ملے گا لیکن یاد رہے توجہ رہے کہ صرف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے زیادہ نہیں کرنا بعض لوگ اور بھی معذ اللہ مذاق بھی بنا دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام تو جنت المقام تو دوزق الحرام تو اس طرح کے معذ اللہ اس طرح جملے جو ہے نا وہ ایک عام مسد سنے گئے ہیں اس طرح کے تو یہ تو سلام کا مذاق اڑانا بھی ہوا اور اس طرح کی جو ہے تعلیم ہمیں نہیں دی گئی جو سلام کے جواب سے متعلق تو سلام یعنی شریعت مطالعہ نے جتنا ہمیں کہا ہے جی اتنا ہی عمل کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ برکتیں ملیں گی صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینہ علیہ سلاۃ والسلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ کا تھا تو جب پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں تو وہ جواب تمہارا اور تمہاری ضروریت کا جواب ہے تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ سلاۃ السلام فرشتوں کے پاس جا کر انہیں کہا السلام علیکم تو انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی ورحمۃ اللہ کے الفاظ جو ہے وہ زائد کرائے تو اس میں ایک مدنی پول یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جنت میں جائے گا تو وہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینہ علیہ السلام کی صورت اور ان کا جو قد ہوگا اس جنتی کا وہ ساٹھ ہاتھ لمبا ہوگا سبحان اللہ تو پتہ چلا کہ جو سلام کرے تو اس کو بہتر انداز سے جو ہے وہ جواب دینا چاہیے اور اس سے جو ہے یا تو اگر صرف وعلیکم السلام کہتے تب بھی جواب تو ہو جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم کہا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیں جیسے یہ تھا نا کہ مدنی انعام یہ والا ابھی آٹھواں ہے اس سے پہلے چھٹا مدنی انعام تھا مسلمانوں کو سلام کرنے والا جو پہلے اس پر پوری جی، جی۔ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ سلام کا یہ جو مدنی انعام ہے اس کی اہمیت اس طرح سمجھیے کہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلے سلام کہنے والا جو ہے نا وہ تکبر سے بری ہے یعنی تکبر جو ہے نا یہ کتنی بڑی بلا ہے کبیرہ گناہ کبیرہ گناہ اور یہ آگے مدنی انعامات میں ہے بھی جو آئندہ کبھی سلسلے میں ہوں گی تو اس کی وضاحت ہوگی لیکن اتنا بڑا گناہ جو مطلب اس میں ملوث ہو سکتا ہے تو جو سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ اس بڑے گناہ سے مطلب کہ بچ جاتا ہے پھر اس کے لیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی علامت ہے نا تکبر کی کہ کسی کو حقیر جانتے ہوئے سلام میں پہل نہ کرنا بلکہ دوسرے اسلامی بھائی سے توقع رکھنا کہ یہ مجھے سلام کرے اب یہ ہونا اور یہ جو نہیں کرتے ماحول کی برکت سے جیسے اب الحمد للہ ایک ذہن بنتا ہے یا مدنی چلنے کے ناظرین اس سلسلے میں شامل ہے اور ذہن بنتا ہے اور آپ اب سلام میں پہل شروع کرتے ہیں تو سلام میں پہل کرنے والے کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ سلام میں پہل کرنے والے پر نوے رحمتیں اور جواب دینے والے پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں بعض علماء کرام نے جو سلام کرنے حالانکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے تو بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ سلام کرنا افضل ہے جواب دینے سے تو اس کی وہ دلیل وہ دیتے ہیں کہ سلام کرنے میں چونکہ پہلے سلام کرنے میں توازو ہے اور جواب تو جو ہے وہ سبھی دے دیتے ہیں مگر سلام کرنے میں بعض مرتبہ بعض لوگ کثرے مطلب اپنی شان کو مطلب کم سمجھتے ہیں اگر میں نے پہلے سلام کر لیا تو یہ مقصد میری شان کے خلاف ہو جائے گا تو فتح عالمگیری کے حوالے سے طرح بھی ہے کہ سلام کرنا جو ہے یہ بعض مطلب یہ افضل ہے اور جواب دینا حالانکہ واجب ہے وہ سنت ہے لیکن بعض علماء نے اسے افضل کہا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ ہم جب سلام ایک تو سلام کرنے میں بھی تلفظ کی درستگی جواب دینے میں بھی تلفظ کی درستگی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمیں سلام کرے گا حتی الامکان کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو جو جواب دیا جائے تو اس کے سلام سے بہتر جواب دیا جائے آپ نے جو سوال کیا وہ جی میں نہ دے سکا اس کا جواب کہ جب کوئی سلام لے کر آئے تو اس کو کیا جواب دینا جی۔ چاہیے وہ میرے ذہن سے نکل گیا تو اصل میں یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے پاس سلام بھیجتا ہے تو گویا وہ اس سے امانت سپرد کرتا ہے کہ میری یہ امانت فلاں شخص کو پہنچا دینا تو ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے علم دین کی کمی کی وجہ سے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے تو فوراً وہ سننے والا فوراً کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام تو ایسا ہی جی بالکل وعلیکم السلام کہہ دیتے تو وعلیکم السلام کا مطلب تم پر سلام ہو تو اس کے لیے جو ہے ہمیں احادیث مبارکہ میں اس کی اس کے جواب کس طرح تعلیم فرمائی گئی کہ جب کوئی کوئی شخص سلام لائے تو جس کا سلام لایا اگر وہ مرد ہے تو اس کا جواب یوں دینا چاہیے علیہ کا و علیہ السلام یعنی تم پر اور اس پر سلام تو ہاں، جب کوئی جواب یہ دوبارہ سن لیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی سلام لے کر آئے کسی کا کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے بلال بھائی نے آپ کو سلام کہا ہے فلاں استاد صاحب نے آپ کو سلام کہا فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے تو اس کا جواب یوں دینا چاہیے علیہ کا و علیہ سلام علیہ کا و علیہ سلام علیہ کا و علیہ السلام وعلیکم السلام نہ کہیں کہ یہاں اس نے سلام نہیں کیا بلکہ اس نے سلام کسی کا پہنچایا اچھا یہاں ایک اور مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ آپ میرا سلام فلاں شخص کو پہنچا دیں تو اگر اس نے کہا کہ ہاں میں پہنچا دوں گا تو اب اس پر پہنچانا واجب ہو گیا یعنی اس پر بھی توجہ نہیں ہے چونکہ مدنی انعامات میں الحمد ہمیں واجبات کی فرائض کی یہ الحمد یہ اس کا علم سکھایا جا رہا ہے تو اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کا سلام ضرور پہنچا دوں گا جیسا کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ اشہور حج ہیں حج کے مہینے چل رہے ہیں تو عموماً جو ہے شاخ زائرین مدینہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کر دیجیے گا صحابہ کرام علی عدوان کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیجیے گا شیخین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی بار سلام پیش کر دیجیے گا تو بعض وہ کہتے ہیں میں ضرور آپ کا سلام دے دوں گا ضرور دے دوں گا اب یہ جو ضرور کہا یا دے دوں گا یہی کہا کہ میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا تو اب اس پر سلام پہنچانا یہ واجب ہو گیا اب اگر اس میں نہ پہنچایا تو گناہ گار ہوگا تو اس میں احتیاط یہ ہے مدینہ کو تو کثیر لوگ کہتے ہیں اب کس کس کا نام یاد رہے گا کیسے بعض جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو اگر کہتے ہیں میں ضرور پتہ وہ تو لسٹ بھی بنا لیتے ہیں ایسے بھی دیکھیں کہ وہ نام لکھ لیتے ہیں باقاعدہ کہ جی کا انہوں نے کہا انہوں نے کہا تو بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ان نے آپ کو سلام عرض کیا ہے تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ ان اللہ کہہ دیں کہ ان شاء اللہ اجد میں پہنچا دوں گا تو وہ پچھلے مدنی نام میں یہ سن بھی لیا کہ ان شاء اللہ اجل کی برکت سے یہ جو تاخیدی جو حکم ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے گا تو اب جب کوئی سلام ہم پر لائے تو یہ دوبارہ سن لیں کہ جب کسی نے کہا کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا علی کا و علیہ السلام ایک اور چیز کہ جب کبھی عموماً بزرگوں مطلب بڑی عمر کے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب سلام کہتے ہیں کوئی بچہ یا مقصد ان کے گھر کا کوئی چھوٹا فرد تو جواب اس طرح ملتا ہے جیتے رہو خوش ہو جی جیتے رہو خوش رہو اللہ خوش رکھے یہ اچھے یہ اچھے کلیمات دعائیا کلیمات لیکن یہ سلام کا جواب نہیں ہے تو سلام کا جواب جو ہے نا وہ وعلیکم السلام ہے پھر اس کے بعد دعا دے دے اللہ خوش رکھے جیتے رہو تو یہ زمانہ جہلیت میں بھی تھا کہ جب کوئی سلام کرتا تو وہ لوگ کہتے تھے حیات اللہ حیا اللہ جواب دے تو یہ ہمارے یہاں یہ جواب نہیں ہمارے یہاں جواب جو سلام کا ہے وہ وعلیکم السلام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تم پر بھی سلامتی ہو پھر اس کے بعد دعا دے دیں جیتے رہو اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے اچھا بالخصوص یہ گھروں میں بہت زیادہ معاملہ ہوتا ہے جواب نہ دینے کا کہ گھر کا کوئی چھوٹا فر آ کے السلام علیکم کہا اس نے اب توجہ نہیں ہوتی اور توجہ نہ ہو کر پھر جواب نہ دیا یا وہی آپ والی بات کے دل میں کہہ دیا یا سر سے اشارہ کر دیا ان تمام صورتوں میں سلام کا جواب ادا کرنے کا جو واجب تھا وہ ادا نہ ہوا عموماً یہ ہوتا ہے جو جب صبح مدنی منع مدنی منیا مدرسے کے لیے نکلتے گھر سے تو سلام کر کے جاتے ہیں اور وہ دروازے کے پاس جا کے اونچی آواز میں کر دیتے ہیں سلام اور آتے ہوئے بھی سلام وہ دروازے سے اونچی آواز میں کرتے ہیں اب والدین یا جو بھی گھر میں تو سن تو لیتے ہیں لیکن وہ بچوں کا سلام سمجھ کے اس کو جواب نہیں دیتے جواب نہیں دیا جاتا اور لیکن یہاں ایک رعایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر مجمے میں کسی نے سلام کر دیا جیسا یہاں سے اتنے سارے اسلام میں بیٹھے ہیں اب کسی نے آ کر السلام علیکم کہا تو مجمع میں سے کسی ایک نے بھی اگر جواب دے دیا تو یہ سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے اس میں یہ الحمد ایک رعایت ہے کہ اگر کسی نے آ کر السلام علیکم کہا اور کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے یہ واجب ادا ہو گیا اور اگر ایک نے بھی جواب نہ دیا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے اس لیے احتیاط تو اسی میں ہے کہ گھر میں جو بھی افراد ایسے ہوں یا مجمع میں اس طرح تو سب ہی جواب سب ہی جواب دیں اور سب کو یہ عادت یہ بنانی چاہیے کہ سلام کا جواب دیں اور اس سے الحمد گھر میں ماحول بھی اچھا بنتا ہے بچوں کو شروع سے یہ تربیت ہوگی کہ آپ سلام کر کے جائیں اور بڑے اور چھوٹے سب السلام علیکم سلام کا مقصد جو سلامتی تم پر سلامتی ہو جب سر میں سلامتی سلامتی کا یہ ورد ہوگا ہاں۔ تو انشاءاللہ گھر میں گھر جو ہے امن و سکون کا جو ہے وہ گہوارہ بن جائے گا تو اس میں ایک برکت کا اس کو ذریعہ بھی ایک ہے گھر میں برکتوں کا ذریعہ بھی ہے برکت بلکہ ہر مسئلے کا حل نظر آتا ہے ہاں۔ اگر غور کریں ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ جب مجھے یہ میں نے پڑھا کہ سلام میں پہل کرنے والے پہ نبے رحمتیں اور جواب دینے والے پہ دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو کہہ رہا بس میرا ایسا ذہن بن گیا کہ میں جب بھی کسی کو پریشانی آتی گھر میں ناچاکیاں ہیں یا بچے کی طبیعت ناساز ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش ہوا جس کہ مدنی چینل چلنے کے ناظرین بھی اس وقت کوئی نہ کوئی ایسے بےچارے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں کسی کے بچے کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کسی کے ساتھ کیا معاملہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ تو میں عرض کروں گا کہ اگر باقی اس اسلامی بھائی کی طرح ذہن بن جائے کہ ان کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ میں بس گھر سے نکلتا دیکھا یہ پریشانی آئی ہے اب مجھے باہر جانا ہے باہر جا کر میں لوگوں کو سلام میں پہل کروں گا اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو انشاءاللہ میری پریشانی دور ہو جائے تو آپ کا اگر کوئی کینسر کا مریض ہے یا کوئی بھی ایسا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کہ جو فی الحال ایسا نظر آتا ہے کہ حل نہیں ہو رہا آپ اس بات کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح بس رجوع رکھیں ان شاء اللہ امید رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور اس طرح ان شاء اللہ آپ کی پریشانی بھی دور اور جو آفیت میں ہے وہ بھی سلام میں اس طرح کرتے رہے تاکہ وہ کسی آنے والی بڑی بیماری سے تکلیف سے محفوظ رہیں جی جی بالکل اللہ کی رحمتوں میں ہر وقت رہیں کچھ پتہ نہیں کب کیا کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں آفیت عطا فرمائے یہ تو واقعی اچھا آپ نے توجہ دلائی کہ جو مصیبت زیادہ ہے وہ بھی اور جو آفیت میں ہے وہ بھی تو یہاں ایک مزید ایک سوال تھا کہ یہ تو جیسے ہو گیا کہ کسی نے ہمیں سلام کیا یا مجمع میں آ کے سلام کیا اس کا جواب دینا ہے کوئی سلام لے کر آیا تو اس کا سلام کیسے دینا ہے تو اس کو اگر مدی چینل کے ناظرین دوہرا بھی لے ایک دفعہ سب مدی چینل کے ناظرین کہ اس میں بہت زیادہ سستی واقعی جیسے مبلک صاحب نے توجہ دلائی کہ ہمارے پاس کوئی کسی کا سلام لے کے آتا ہے ہم فوراً کہتے ہیں وعلیکم السلام تو حالانکہ مبلک صاحب نے ہماری توجہ دلائی کہ یہ تو ہم کسی کا سلام یہ تو ہمیں لا کے دے رہا ہے تو ہم نے اب ان کو بھی جواب دینا ہے ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرنی ہے جن کا سلام آیا ہے ان کو بھی اس کا مطلب جو ہے سلامتی کی دعا دینی ہے تو اب یہ کیسے دیں گی دیں گے تو اس کا ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں میں مول ادا اسلامی سے عرض کروں گا کہ ایک دفعہ پھر ہمیں بتا دیں اور ساتھ ہمیں جیسے کہتے ہیں کہ یاد کروا دیں ایک دفعہ دوہرا دیں جب کوئی کسی کا سلام لے کر آئے کہ کہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے تو اس کا جواب یوں دینا چاہیے علیہ کا و علیہ السلام علیہ کا و علیہ السلام علیہ کا علیہ السلام علیہ کا و علیہ السلام علیہ کا علیہ السلام علیہ کا السلام ہماری چینل کے ناظرین کو یقیناً یہ یاد ہو گیا ہوگا جیسے رکن شورا نے ابتدا میں توجہ دلائی تھی کہ ڈائری اور قلم اگر پاس ہوگا نا تو پھر اس میں بہت زیادہ مطلب آسانی رہی ہوگی کہ اس کو لکھ لیا ہوگا اور انشاءاللہ اگر کبھی بھولنے کا وہ ہوا تو یاد ہو جائے گا تو یہاں ایک یہ سوال ہے کہ لکھے ہوئے سلام کا جواب بسا اوقات کوئی ہمیں کوئی جیسے عموماً امیر علیہ سنہ نے یہ ذہن دیا کہ لکھ کر گفتگو کی جائے تو اسلام اس میں بھی کہتے ہیں کہ لکھ کے گفتگو کرنے میں شروع میں سلام لکھ دیتے ہیں پرچی جیسے دی لکھ کے کوئی گفتگو کرنی ہے شروع میں سلام لکھ دیا یا آج کل میسیجز کا سلسلہ عام ہے ایس ایم ایس آیا تو ایس ایم ایس میں سلام لکھا ہوا ہے مکتوب آیا کسی کی طرف سے تو اب مکتوب کے اندر جو ہے ابتدا میں سلام لکھا ہوا ہے تو کیا اس کا بھی جواب دیا جائے گا جی جس طرح زبانی سلام کا جواب واجب ہے اسی طرح جو خط میں سلام لکھا ہوتا ہے یا میسج میں سلام لکھا ہوتا ہے تو اس کا بھی جواب دینا واجب ہے اور یہاں جو ہے وہ جواب دو صورتوں میں ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ خط اس کو جب جوابی مکتوب بھیجیں تو اس کو جواب میں سلام لکھ کر بھیج دیں یا جوابی میسج کا رپلائی کر دیں تو اس میں بھی سلام یا وعلیکم السلام کہہ کے یا اسی طرح ای میلز میں بھی آتی ہیں ای میلز میں بھی سلام کا سیگا ہوتا ہے تو اس میں بھی وعلیکم السلام لکھ کر بھیجتے لیکن عموماً یہ ہے کہ چونکہ جواب فوراً دینا واجب ہے تو بہتر یہ ہے کہ سلام کا جواب زبان سے دے دیں اور جب کبھی اس کو رپلائی دیں میسج کا یا میل کا رپلائی دیں یا خط کا مکتوب کا رپلائی دیں تو اس میں بھی سلام کا جواب لکھ کر بھیجیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا یہ معمول تھا کہ جب خط پڑھا کرتے تو خط میں جو السلام علیکم لکھا ہوتا تو اس کا جواب زبان سے دے کر بعد کا پھر مضمون پڑتا تھا اور سید امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامد برکات و عالیہ کا بھی یہ معمول دیکھا ہے کہ جب کبھی کسی کا رکا پڑھتے ہیں یا کوئی کسی کی چٹھی پڑھتے ہیں تو جب سلام لکھا ہوتا تو سنا ہے کانوں سے کہ وعلیکم السلام کہنے کے بعد جو ہے پھر مزید وہ پڑھتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ خط کا جواب میں فوراً جواب جو ہے نا خط کا یا میسج کا زبان سے جو ہے وعلیکم السلام جو ہے وہ کہہ دیں اس میں مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ دلاؤں گا کہ کئی مدنی چینل کے بالخصوص کئی ایسے جو شیخ خطرے امیر علیہ سنت کے ذریعے سے تاریخ آدی سلسلے میں بیت ہوتے ہیں یا طالب ہوتے ہیں تو وہ اپنے نام جب مطلب مجلس کے پاس بھیجتے ہیں پھر ان کو آگے سے مکتوب آتا ہے اس میں بھی سلام لکھا ہوتا ہے تو جیسے صاحب نے توجہ دلائی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امیر اہل سنت کا یہ معمول ہے کہ آپ جیسے کسی خط میں یا کہیں سلام لکھا ہوتا ہے پہلے سلام کا جواب دیتے ہیں اس کے بعد اگلا مضمون پڑھتے ہیں جبکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اوپر یا اوپر سلام لکھا ہوگا اوپر ابتدائی جو کلمات پڑھتے ہی نہیں ہے اس کو دیکھتے ہیں جلدی سے نیچے سے جو مضمون ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح بہت زیادہ ہماری مطلب جلدی کا وہ ہوتا ہے تو آج ہمیں یہ مدنی پھول ملا کہ پہلے سلام کا جواب دینا چاہیے اب فوراً ہی اگر آپ جواب لکھ رہے ہیں تو لکھ کے بھی جواب دے سکتے ہیں لیکن بساؤ کا ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں جواب دیتے بعد میں دینا ہوتا ہے یا زبان سے کہہ لیں گے تو احتیاط اسی میں ہے تاکہ اس کا جو ایک ہم پہ لازم تھا سلام کا جواب دینا وہ لزوم ہم سے وہ ادا ہو جائے اب بعد میں بھلے تاخیر سے بھی دے دیا تو مطلب انشاءاللہ شاء گناہ گار نہیں ہوں گے اچھا ایک جیسے مسئلہ جیسے بیان ہوا کہ ایک تو فوراً جواب دینا ہے دو تین چیزیں سمجھ لیجئے اس میں ہوئی سلام کا جواب دینا ہے فوراً جواب دینا ہے اور اتنی آواز سے جواب دینا ہے کہ سامنے والا سن لیں تو بعض اوقات سلام کا جواب تو دے دیا جاتا ہے یعنی لیکن چھینک میں بھی بالکل اسی طرح چھینک میں بھی یہی نہیں یہی مسئلہ ہے کہ چھینک کا اگر اس نے ارحمد کہی تو اب فوراً جواباً یرحمک اللہ کہنا ہے اور اتنی آواز سے کہنا ہے کہ جس میں الحمد کہ وہ سن لیں تو عموماً ہوتا ہے کہ جواب دے دیتے بعض اوقات لیکن فوراً نہیں دے پاتے یا فوراً دیتے تو اتنی آواز نہیں ہوتی کہ سامنے والا سن لیں اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے کہ السلام علیکم تو وعلیکم السلام وہ سن لیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ سن لیں اگر اتنی آواز سے کہا کہ خود کے کام تو سن لیے اور جس نے سلام کیا یا جس نے چھینک پر حمد کی اس نے ہمارا جواب نہ سنا تب بھی گناہ گار تب بھی جو یہ واجب کا ترک ہوا لہذا اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ایک تو سلام اور چھینک کا جواب دینا ہے فوراً دینا ہے اور اتنی آواز سے دینا ہے کہ جس نے یہ سلام کیا یا حمد کی اس کو وہ جواب سننے میں آ جائے اب اس حوالے سے اگر معلومات نہیں ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ معلومات سیکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جیسے شروع ابتدا میں بتایا گیا کہ واجب علوم میں سے ہے تو اب اس کا ظاہر بات سیکھنا بھی واجب ہے تو اس لیے یہ سیکھنے کے لیے اور اس طرح کی سینکڑوں سنتیں اور آداب سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع دو کتب ایک تو سنتیں اور آداب اور ایک سو تریسر مدنی پھول یہ مکتبۃ المدینہ کی دونوں مطبوع کتب ہیں ان کا مطالعہ فرمائیں یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں اگر آپ کے قریب میں کہیں مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی website W W W dot Dawat Islami dot نیٹ پر جب آپ اسکرین پر بھی یہ دیکھ رہے ہیں ویب سائٹ جو دعوت اسلامی کا اس کا جو ایڈریس ہے تو آپ اس پر آئیں یہاں آ کر یہ دونوں کتب سنتیں اور آداب اور ایک سو تریسٹھ مدنی پھول اس میں آپ کو اس طرح کی یہ بھی مدد سلام کے حوالے سے چھین کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بہت سے مدنی پھول آپ کو سلام کا جواب کا جو طریقہ بتایا گیا چھینک کے جواب ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ ہوا ہو ان دونوں کتوں کا مطالعہ فرمائیں ان شاء اللہ آپ کو علم دین بھی حاصل ہو جائے گا اور اس مدنی انعام پر بالخصوص ہوں گے ہمارا سلسلہ مدنی انعامات کا ہے نیک بننے کا نسخہ ہے تو اس مدنی انعام پر بھی عمل کی نیت کر لیتے ہیں ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہوا ہو چکا آخر میں میں آپ کو ایک چھینک کے ایک بہار جو ہے وہ بڑی زبردست ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں جی، جی۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے الحمد للہ راہ خدا عزوجل میں سفر کرتے رہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی میں سفر کی برکت سے الحمد للہ بارہا مسائل کے حل ہونے اور مشکلات دور ہونے کے واقعات الحمد للہ سننے میں آتے رہتے ہیں تو اسی طرح ایک اسلامی بھائی کا واقعہ ہے ان کی بہار ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کا موہرا جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل گیا تھا اب ریڑھ کی ہڈی اتنی نازک ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ جس کی ریڑھ کی ہڈی کا کوئی پرابلم ہو گیا تو بےچارا وہ مطلب بہت آزمائش میں آ جاتا ہے تو بہت علاج کرایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا ایک اسلامی میں نے ترغیب دلائی کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت تو برا سفر اختیار فرمائیں چنانچہ انہوں نے سفر اختیار کیا رات کو بتاتے ہیں کہ رات کو کھانے کے وقت اچانک مجھے ایک زوردار چھینک آئی تو موضوع ہمارا چونکہ چھینک کے جواب سے متعلق تھا تو میں نے سوچا اس میں یہ مدنی باہر آ جائے تو چھینک آئی تو الحمد اس چھینک آنے کی برکت سے ان کا جو موہرا ریڑھ کی ہڈی کا تھا وہ اپنی جگہ پر آ گیا اور وہ ان کا مسئلہ جو کئی علاج کرانے کے باوجود حل نہ ہوا مدنی قافلے کی اس انوکھی چھیک کی برکت سے الحمد ان کا وہ مسئلہ حل ہو گیا تو مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں اور وہاں پر مدنی انعامات کی تو عملی طور پر مشق ہوتی ہے تو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو ان شاء اللہ دین دینوں دنیا کی ڈھیروں برکتیں ہمیں ہاتھ آئیں گی ان شاء اللہ تو ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے اگلے سلسلے میں ہمارا کون سا مدنی انعام ہوگا یہ بھی ہم اپنے سلسلے میں ہمارا ایک معمول ہے کہ ہم اگلے سلسلے کے مدنی نام کو بھی سنتے ہیں کہ اگلے سلسلے میں ہم کس مدنی نام کو شامل کریں گے تو اگلے آج چونکہ